وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے